أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم دس آدمی آئے خوش ہو گئے چلنا تو بولے یہ ہمارے لیے پہلا موقع تھا کہ ہم نے آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی ابھی ہو کیا آئندہ اور کرو کچھ پھر ایک بار اور ایڈورٹائز دی دو تین مرتبہ ہم نے دی تو اللہ کی فضل سے کیا ہو گیا کہ کچھ مجموع مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں گے اور یہاں نماز بھی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ جو ہے وہاں ایک مسجد ہمیں نظر آ گئی تو مسجد میں پھر نماز ہونے لگی اب اللہ تعالیٰ شاہ نے اس محنت کو اس کام کو ایسا چلایا ایسا چلایا ابھی پچھلے سال جو ہم جو گئے نا اس وقت میں ہمارے ایک دوست احمد آباد میں رہتے ڈاکٹر صاحب ان کے رشتے دار سب وہیں رہتے ہیں تو بولے رمضان کا مہینہ تھا میں وہیں کام تو آپ کو بتاؤں نا انجانے لوگوں کو پہلی سب میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ جلدی سے تو یہ مسجد کے اندر میں جا کر جو ہے نا پہلی سب میں بیٹھ گیا تو مجھے ایک صاحب آئے اور اکرام کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ تشریف لائیے پیچھے آ جائیے تیسری میں مجھے کر لیا بولے کیا بات ہے بولے پہلی دو صفحے جو ہے میں یہ حفاظ اکرام کے لیے ہے ابھی ہمارے حافظ صاحب آئے انگریزر گے جب تاریخ دور ایک زمانہ کیا تھا جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے تھے اتوار کو اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ اللہ نے آج یہ دن دکھائیں گے وہاں بڑے دار العلوم ہو گئے ہیں اور وہاں پیدا ہو رہے ہیں حافظ پیدا ہو رہے ہیں اچھا ایسا نہیں دنیا کی ترقی نہیں ہے تو چلو اپنے عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے یا تبلیغ میں جاتا ہے تو آدمی بس وہی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے نہیں تم وہاں جاؤ گے ملو گے ڈاکٹر صاحب سے ملو گے تو ڈاکٹر صاحب بھی آفس صاحب ملیں گے انجینئر صاحب سے ملو گے تو انجینئر صاحب بھی کیا ملیں گے چیز ملے گی یہ جو میں جس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں ہمارے احمد آباد کے وہ ڈاکٹر خود جو ہے نا عالم بنے ڈاکٹر ہی کرنے کے بعد ہر سال چار مہینے لگاتے اور اللہ نے ان کو توفیق دے دی تو اپنی ڈاکٹری کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈاکٹری پریکٹس یعنی وہ چھوٹے چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہیں ایس ہے اور اچھے انہوں نے اپنے اس ایم بی بی ایس میں رہتے ہوئے اور عالم بھی بنے درجوں سے زور کہہ رہا تھا ارض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ شانم نے اس کام کی برکت سے جو ہے اللہ نے ایسی تبدیلیاں اور ایسے حالات کو بدل رہا ہے نا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں لیکن جب آدمی جب نکلتا ہے وقت لگاتا ہے سامنے آتی ہے سب چیزیں تب اس کو پتہ چل جاتا تو وہ ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں پچھلی مرتبہ ہم یہ جو پڑوس کا ملک ہے وہاں گئے تھے تو حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری حاجی صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد میں مقامی ساتھی نے تعارف کروایا کہ معلوم ہے یہ کون ہے یہ صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر تین بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں گلاس بنانے کی گلاس آتے ہیں نا گلاس اپنے کانچ وہ بنانے کی تین بڑی فیکٹری پانچ ہزار آدمی ان کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یہ حدیث وہ ہے تو بولے ان کا کیا نظام ہے گا پانچ ہزار آدمی انہوں نے اپنے کمپاؤنڈ میں بھی مسجد بنائی ہے اور انہوں نے پانچ ہزار آدمیوں کو جو ہے بارہ بارہ کی جماعت کے اوپر تقسیم کر دی سمجھ میں آ رہی بات میں نے بارہ آدمی کی کیا بنائی ہے ایک گروپ بنا دیا ان اور اس کا ایک ذمہ دار بنا دیا پانچ ہزار آدمی تو کتنے ہوئے چار سو سے زیادہ گروپ ہوئے ایسے انہوں نے اپنی فیکٹری کے اندر جو ہے نا وہ بنایا اور ایک کو کیا بنایا نگڑا بنایا بارہ آدمی کے اوپر اور اس بارہ آدمی کے جو نگرا ہے اس کی ذمہ داری بھائی یہاں تو جو مسجد میں تو ہے فیکٹری میں تو ہے تو سب نماز کی پابند ہے ہر وقت پانچ وقت تو رہتے نہیں ہیں تو وہ ذمہ دار جو نا اس کے ذمے کیا کہ یہ اپنے گھروں کے اوپر بھی جاوے تو آپ کی کیا ہوگی ذمہ داری کہ بھائی یہ نماز کے پابند دین کے سرید کے اصول کے پابند ہے کہ نہیں اور ہر ایک اور بارہ آدمی کی ذمہ ان کے ذمے کیا کہ بارہ کا وقت کے اوپر ان کے ٹائم کے اوپر ان کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا وقت لگنا چاہیے تین دن کی کلفی بناؤ چالیس دن کی کلفی بناؤ ان کی اور پھر آگے کا قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ ہر ایک میں سے ایک ایک آدمی ایسے چار سو آدمی کی ان کی مہانہ کرتی ہوئے سب کو جو ہے نا عمرہ میں بھی تو بولے چار سو آدمی کا وفد ہمارا ہر وقت کہاں رہتا ہے گا حرم میں رہتا ہے بارہ آدمی کا گروپ ہے ایک گروپ آیا ایک مہینے میں دوسرا گیا تیسرا گیا اچھا، ترتیب بھی چلتی رہتی ہے وہ عادی صاحب نے بتایا ان کا بیٹا جو ہے نا مفتی اب بتا عام طور میں مالدار لوگ ہوتے کیا ہوتا ہے گا لیکن اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کے خاندان کو اس گھر کو ایسا قبول کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور ہمارے سامنے اس وقت میں آیا تھا کہ دیکھو یہ ابھی برازیل کے جنگلوں کے اندر ایک سال لگا کر آیا وہ بولے کہ اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا آدمی ہوگا تو ان کے گھروں کے اندر کیسی ہوتی سہولتیں سہولت ہے آرام کی ساری جگہیں موجود ہوتی سب سب فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہمارے بیٹا جو ہے ایک سال جنگل کے اندر برازیلوں کے جنگل کے اندر پیدل چل کر دور دور دور تک جو ہے ہم کو جو ہے نا وہ اپنے پانی لینے جانا پڑتا ہے لگا کر اور ایسی جگہوں پر کچی جگہوں پر رہ کر پورا وقت لگا کر اللہ تعالیٰ شاہ جو ہے اس عالم کے اندر ایسے اپنے بندے کو ترہ کر دیے ہیں کہ جو خاموشی کے ساتھ میں اس محنت کو اس کوشش کو ایسی کر رہا ہے جس سے پوری دنیا کے اندر کیا آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے میرے دل دوستوں بس بات یہ ہے اللہ نے ہم کو جہاں جس جگہ پر جو بھی مقام دیا ہے ہماری صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو پتا نہیں کون کس صلاحیت والا ہوگا اللہ نے کسی کو کیا دیا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان اشارے کے اوپر کام ہو جاتے ہیں علاقے کے ہوتے ذمہ دار ہوتے گاؤں کے ذمہ دار ہوتے یا بستی کا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے گا لوگ ان کو یہ تو حجی صاحب ہے یہ تو فلاں صاحب ہے ان کا ایک بسری کے اوپر کیا ہوتا ہے گا ایک بسر ہوتا ہے گا سے کسی کو اللہ نے دنیاوی لائن سے جو ہے سمجھو کہ ملازمت کی لائن سے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے نہیں ہوتا اکثر ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کوئی آفیسر ہوتا ہے ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کس کے بعد جاتے ہیں اسی کے بعد دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس وقت میں اس کو ایک کیا دیا ہے گا ایک اختیار دیا ہے کہ بھائی وہ اشارہ کرے گا اور کام ہو جائے گا اسے کوئی ایمان کے خلاف کی بات نہیں ہے کرنے والے تو کون ہے اللہ ہے لیکن اس وقت میں اس کو وہاں بٹھایا ہے کس نے بٹھایا ہے اللہ نے بٹھایا ہے لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے اس کے ایک اشارے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے گا کام ہو جاتا نہیں ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے کلیکٹر ہوتا ہے اگر اس کا ہمارا اور آپ کا تعلق ہو گیا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے ذرا کچھ ہو تو کہہ دئیے نہیں ہوتا کوئی بڑے پالیٹیشین کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہو گیا تو تو کیا کہتا ہے وہ کچھ ہو تو کہہ دے گا اپنا پہچان والے ہی ہے وہ اشارہ کرے گا اور کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا ہوتا ہی نہیں یہ ذہن کے اندر تو اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو جو ہے نا ایسا بنایا ہے اللہ نے اب آدمی کو یہ چاہیے کہ میری یہ جو پوزیشن ہے مجھے جو بنایا ہے اس سے کیسے اس امت کو فائدہ پہنچے اور مسئلہ ہمارا کیا آئے گا دنیا کا نہیں ہے مسئلہ ہمارا کون سا آئے گا آخرت کا آئے گا کہ اختیار جو کچھ بھی دیے اللہ نے ہم کو دیے کہ آدمی اگر یعنی وہ جو میں کام کروں گا اس سے میری آخرت بنے گی یا آخرت اجڑے گی دو چیز ہوتی ہے جی۔ کہیں بھی بنے یا بگڑے اگر آدمی کے سامنے آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ سہولت یا جو بھی جو کچھ بھی چیز ملی ہے ہم کو چاہے عہدہ ملا ہے یا جو کچھ بھی اپنے جو سمجھو ایک پوزیشن ملی ہے ہم کو یا اللہ نے خوب مالدار بنایا ہے وہ پوزیشن ملی ہے عزت دار بنایا وہ پوزیشن ملی ہے لیکن ایک دن کیا آئے گا موت کے جھٹکے کے ساتھ میں سب ختم ہو جائے گا لیکن اصل جو ہے وہ عزت کہاں کی کی آخرت اب وہ ہماری زندگی بنے تو اس کے لیے اللہ نے اختیار دیے ہوتے ہیں بندوں کو دیے ہوں گے اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آدمی کے کسارے کے اوپر تو بیچارہ بہت ضرورت مد آدمی اس کی کوئی رسائی نہیں ہے اور وہ گیا ہوا ہے آفس میں گیا ہوا ہے کلیکٹر صاحب کے آفس میں کلیکٹر صاحب یعنی اچھے یعنی بھلے آدمی ہیں تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ایک آیا ہوا ہے میرے پاس میں اور کمزور آدمی آیا ہوا ہے گا تو اپنی کرسی سے اٹھ کر آ کر کے بتائیے کیا کام ہے آپ کو اگر اس نے اس کام کو کر دیا اس کا اس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن ایک درخواست لے کر آیا اور اس کے اس کے یعنی اختیار میں کہ اگر میں اس کو یس کر دوں گا تو اس کا کام بن جائے گا نو کروں گا تو اس کا کام بگڑ جائے گا اس نے اپنی کرسی پر اٹھ کر آ کر جو ہے نا اس کے کام کو یس کر دیا بنا دیا تو کتنی دعائیں دیتا ہوا چلا جائے گا مہاجہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے جب تک کہ رشوت نہ دو تب تک کام بنتے نہیں لیکن جب آدمی کو آخرت کا ڈر آخرت کا خوف یہ جب سامنے ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے جانا ہے گا اب وہ کلیکٹر صاحب کے ایک یس کہنے کے اوپر اختیار تھا وہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا اللہ نے ان کی اس اختیار کو کرنے کے اوپر جو ہے اس آدمی کا کام بھی بن گیا اور اس نے اپنے گویا کے سمجھے ایک آخرت کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا تو میرا جی دوستوں بزرگ عرض گزارش اور یہ بات ہے جی کہ اللہ نے آپ حضرات کو ایک ذمہ دار علاقوں کے ذمہ دار بنایا ہے آپ کا علاقوں کے اندر ایک روف ایک اثر یہ ہوتا ہے گا تو اس کا پورا فائدہ بینیفٹ بولتے نا اٹھا لینا چاہیے بس فائدہ اٹھانا کیسے کہ آدمی کی انسانیت کی اور ایمان والوں کی ضرورت کے اندر میں کیسے کام آیا اور سب سے بڑا اس وقت کا جو ہے نا آج جو ہے ابھی دوسرے بزرگوں اللہ معاف کریں ہم سب کو اگر آپ حضرات ہم جو جماعتیں چلتی ہیں ان کی کارگزاریوں کو سنیں کیسے کیسے حال کے اندر سے یہ امت گزر رہی ہے اور اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو کس طرح سے سنبھالا دے رہا ہے لیکن اس اس کے اندر اگر ہمارا تھوڑا سا یعنی تائید ہو جائے ہماری کہنے کو یہ کام بہت اچھا ہے ہم چاہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں عمر ہو جاتی نہیں کر سکتے لیکن ان کا ایک اشارہ اور ان کی ایک تائید اور ان کا ایک جملہ جوان سے نکل جاتا ہے تو اس جملے کے اوپر بڑے کام بن جاتے ہیں ہمارا مولانا ابراہیم صاحب کہاں برکت تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے ان کو شہد دے ہمت دے ایک قصہ بہت بیان کرتے ہیں انیس سو چونسٹھ یا پینسٹھ سال مجھے برابر ٹھیک یاد نہیں لیکن ہم لوگ جارڈن گئے پہلی جماعت ہندوستان جارڈن گئے وہاں اب وہ جب پہنچے وہاں اس ملک کے اندر تو ایک مسجد کے اندر ہم پہنچے کیونکہ مولانا وغیرہ تو عربی وغیرہ سب جاننے والے لوگ تھے یہ تو انہوں نے نماز کے بعد نماز کے بعد میں اس امام صاحب سے ملاقات کی امام صاحب بھی اس ملک کے قاضی تھے تو بات چیت کی امام صاحب بہت متاثر ہوئے اور ملک کے قاضی تھے وہ اور کہا اپنا ایک کارڈ دے دیا انہوں نے ایک کارڈ دیا کہ یہ کارڈ رکھو آپ کو کہیں بھی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے کہیں تکلیف ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو آپ ہمیں خبر کر دیں بڑا آدمی قاضی ہے وہ تو چار مہینے نہیں جائے گا چلے میں نہیں جائے گا لیکن انہوں نے کیا کر دی کام کی دائت اب ہوا کیا مولانا یوں کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کام کر رہے کرتے کرتے ایک دیہات میں پہنچے اب چونکہ نئی چیز تھی اس ملک والوں کے لیے ایسے پانچ سات آدمی جو ہے نا یہ اس طرح سے جمع ہو رہے مسجد میں آ رہے جا رہے تو وہاں کی پولیس کو پتا چلا پولیس کے آدمی جو ہے ہمارے پاس آ گئے یہ کیا کر رہے ہو یہ اس ملک کے اندر کہا کہ بھائی ہم تو یہ کام ہے یہ ایک محنت کو لے کر آئے ہیں نبیوں والی محنت کو بہت ساری باتیں انہوں نے جو ہے وہ قاضی صاحب کا کارڈ دیا کاجی صاحب کا کارڈ بتایا کیا آپ ان سے بات کر لیجیے اور چونکہ وہ پڑے ہیں آدمی ملک کے قاضی صاحب تو پولیس نے ان کو فون کیا تو ان کی زبان کے اوپر قاضی صاحب کی زبان کے اوپر یہ تھا عربی کا لفظ ہے وہ اس کا ترجمہ ہے یہ تو کہ اللہ والی جماعت ہے یہ کون ہے اللہ والی جماعت ہے بس یہ قاضی صاحب کی زبان کا یہ جملہ اللہ والی جماعت ہے اللہ نے اس ملک کے دروازے کھول دیے آج جتنے عرب ملک ہیں نا عرب ملک عرب ملک کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے نا وہاں ہوتا ہے جارڈن میں اور ملکوں میں ہو رہا ہے سب لیکن سب سے بہترین کام کہاں ہو رہا ہے گا جارڈن میں دریا کون بنے کاجی صاحب کاجی صاحب نے وقت نہیں لگایا کاجی صاحب کی ایک حیثیت ایک امیج ان کی ملک کے اندر ان کی تائید ہو گئی تو ان کے اس جملے کے اندر چونکہ ہم لوگ کو ذمہ ویزا وغیرہ کی کاروائی بھی ہے ملکوں کی جو جماعتیں جاتی ہے اس کی کاروائی ہم لوگ کرتے ہیں گے تو ایک مرتبہ ہم لوگ یہی جارڈن کے ویزا کے لیے ایک جماعت کے لیے ہم دلی گئے ایمبیسی میں یہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں بیس بائیس سال پہلے کی دو ہزار کی دو ہزار کے قریب کی ویزا لینے کے لیے گئے ہم جماعت کے چونکہ وہ ایمبیسیڈر نے وہ تو اندر ہوتے نیچے تو کام کرنے والے تو ہندوستانی ہوتے ہیں گے غیر ایمان والے ہوتے ہیں گے تو ہم نے سب درخواست دی سب کچھ دیا تو اس نے جو ہے کچھ باتیں ایسی کی جو ہم کو نامناسب لگی ہم تو پیپر دے کر آ گئے پھر ہم نے وہاں خبر کی کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ ویزا نہیں ملے گا تو اس کے بعد وہاں سے یہ خبر وہاں گئی تو انہوں نے کیا کیا وہاں سے پاسپورٹ واپس دلوا دیے اور کہا کہ اب وہاں آپ انڈین لوگوں کو وہاں ایمبیسی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اب کیا ہو رہا ہے پچھلے بیس سال سے یہاں سے پاسپورٹ کاپی وہاں اس ملک میں بھیجو وہیں سے ویزا بن کر آ جاتا ہے اب یہ ساری خیر اور ساری برکات یہ کون لے گیا کاجی صاحب لے گئے ایک آدمی کی ایک حیثیت یعنی ہمارے ذہن میں بھائی ہم جتنا ہو سکے اپنا وقت لگائے تین دن لگائے چالیس دن لگائے اللہ توفیق دے لیکن اللہ نے اپنے کو ایک مقام ایک علاقے کے اندر کوئی ذمہ دار قسم کی ایک چیز پہ رکھا ہے گا اور ہماری باتوں کا اثر ہے تو اس اثر کا نفع اور فائدہ یہ اٹھا لینا چاہیے کہ اس کام کی کیا کر دینی چاہیے تائی کہ نہیں بھائی یہ کام صحیح ہے اس سے جو ہے زندگیاں کیا ہو رہی ہے گی تبدیل ہو رہی ہے میرا دوست اتنے ہزاروں کئی سوئوں گنوں واقعات ایسی ہیں گی جی کہ تھوڑی سی تائید کے اوپر علاقے کے ذمہ دار کی تائید کے اوپر اپنے علاقے کے علاقے سے تو میرا جی دوست کو اللہ تعالیٰ شان یہ مبارک کام ایک محنت کی میں نے آپ کو خوش گزاری بنائی ایسی بہت ساری کمیگی کہ جو ایک کام اس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانوں یعنی عالم کے احوال کو ایسا بدل رہا ہے دیکھو ایک محنت یہ حق کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں باطل کی محنت بھی ہوتی ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں ہم تو اتنا چلاتے نہیں ہیں لیکن یہ جو غیر ایمان والے بہت سارے پہ انہوں نے یہ کنورٹ کر دیا انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے نا ایسے صرف یہاں ملک میں نہیں ملکوں کے اندر بھی ایسی محنتیں ہو رہی ہے جو ایمان والوں کو یعنی ایسے لالچ اور ایسی چیزیں دے دے کر ان کے اوپر محنت کر کے جو ہے نا ان کو کیا اکھی زندگیاں بدل دیتی ہیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حق پہنچے گا نہیں تو وہ کیا ہوگا وہ باطل تو خود بخود لوگوں کی زندگی میں آئے گا لیکن جب حق پہنچ جائے گا تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا دور ہو جائے ہم ایک سفر کے اندر حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ میں کینیا ساؤتھ افریقہ یہ سب ملکوں کا سفر تھا ہمارا تو کینیا پہنچے تھے ہم وہاں کینیا کے اندر جو ہے قلعہ ایک شہر ہے مباسا شہر ہے بڑا شہر ہے نیروبی کے بعد میں بڑا شہر ہے تو وہاں گجراتی لوگ بھی رہتے ہیں گے اور کمیونٹی بھی رہتی ہے گی تو ان میں سے ایک بھائی کی دکان جو ہے گھڑی ریپیئر کرنے کی گھڑی ریپیئر کرنے کا نام اس کا تو اس ممباسا شہر سے ستر کلو میٹر دور کے اوپر ایک علاقہ کلانگو کر کے اس بھائی نے ہم کو کارگزاری سنائی اس گھڑی والے نے زکریا اس کا نام زکریا نے ہاں، اس علاقے کی کارگزاری سنائی بولے کہ میں گھڑی ریپیئر کرنے کی میری دکان ہے ایک بھائی وہاں ستر کلو میٹر دور سے یہاں میرے یہاں ریپیئر کرنے آیا گھڑی ریپیئر کرنے آیا میں نے اس کی گھڑی کو ریپیئر کر کے دے دیا تو عام طور پہ ہوتا ہے نا اپنے ساتھیوں کا ایک یہ ہوتا ہے گا کہ بھائی آیا ہوا تو اس کا اکرام کرتے انجانا آدمی ہوتا ہے تو اس کو حال احوال سب پوچھتے ہیں گے تو میں نے اس کے حال احوال پوچھے کہ بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے خیریت ہو تو ایک دم ناراض ہو گیا ارے کیا بات ہے تم کیسے مسلمان ستر کلو میٹر کے اوپر ہے ہم کو تو یہ بات بتائی جا رہی کہ اب دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں یہ میں آٹھ دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ تو تو ابھی ابھی میڈیا آیا ہے موبائل نہیں سب ایجاد اس کی ابھی ہوئی ہے بولے ہمارے علاقے میں تو اندر ہم کو جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے گا کہ اب دنیا کے اندر مسلمان ہے ہی نہیں سب ختم ہو گئے ہیں گے آپ ذرا بھی خیال نہیں کرتے گے اس کو بڑا فکر ہوا اس زکریا کو کہ یار ایک مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے تو کوئی تو بات ہوگی تو وہاں جانا چاہیے اس نے اپنی مسجد کی جماعت میں بات رکھی جو ہوتی ہے نا اپنے یہاں مسجد ہوتی ہے مسجد کے اندر جماعت بنائی جاتی ہیں گے وہ مسجد کے اطراف کی مسلمانوں کی ایمان والوں کی سب کی فکر جتنے بھی مسجد کے اطراف کے جتنے مکانات ہیں ان مسلمانوں کی فکر کرتی ہے پھر اطراف کے دیہاتوں کی فکر کرتی ہے تو اس نے اپنی مسجد کے اندر بات رکھی کہ آج ایک مسلمان بھائی یہاں سے آیا تھا ستر کلو میٹر دور سے مجھے یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب نے کہا کہ اپنا ایسا کرو ایک جماعت بناؤ تین دن کی جماعت کو بنا کے اپنے اس علاقے میں چلے جاوے وہاں اور احوال آ جائیں گے سامنے تو بولے ہم نے تین دن کی جماعت بنائی ہم چلے گئے وہاں جب اس علاقے میں پہنچے ہم تو تقریباً ہم کو آٹھ سے دس کلو میٹر جو ہے نا وہ پیدل چلنا پڑا پیدل چلتے چلتے جو ہے نا اس علاقے میں جہاں یہ بھائی نے ایڈریس دیا تھا ہم وہاں پہنچ گئے اب وہاں پہنچے تب کیا ہوا ان کو دیکھ کر ہمارے لباس ہمارے ہولیے اور سب دیکھ کر وہ تو ہو ہو ہو ان کو تو ایسی خوشی ہو رہی تھی کہ کہاں سے آ گئے مسلمان کہاں سے ایمان والے آ گئے وہ مسافر موان کے گاؤں کے بھر آ گئے بار تو ہم نے تین دن وہاں گزارے ان کے ساتھ لیکن ہمارے پاس سامنے تین بڑے مجاہدے آئے ایک تو لائٹ نہیں پانی نہیں اور تیسرے بڑے بڑے مچھر لیکن ہم نے تین دن ایسے برداشت کر کے گزارے چونکہ بیمان والے ایک دم سے جو ہے امٹ امٹ کر آ رہے ہیں ان کی خوشیوں کو دیکھ کر ہاں۔ کہ ہماری وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ان کو ایک ایک سہارا مل گیا کہ نہیں کوئی ایمان والے دنیا میں بس رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ گے وہ بھی رو رہے تھے ہم بھی رو رہے تھے اب کیا کریں ہم واپس گئے ہم نے کہا کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ پھر سے آئیں گے واپس جا کر ہم نے اپنی مسجد کے اندر یہ کارگزاری رکھی کہ دیکھو ایسے ایسے جو بھائی آیا تھا تو ہم گئے یہ تین دن اور وہاں جا کر جو ہے یہ عالم ہوا ہے یعنی بالکل بارڈر کے اوپر آ کر کھڑے ہمارے ایمان والے ہمیں کیا کرنا چاہیے بولے اب چلے کی جماعت بناؤ چالیس دن کی جماعت بناؤ اور اس علاقے میں جاوے جماعت لیکن وہ تین مجاہدے جو ان کو بتا دیے بڑے بڑے مچھر لائٹ نہیں اور ہاں۔ پانی بھی نہیں لیکن ایمان والوں کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے بولے کوئی بات نہیں ان شاء اللہ ایک دو تیار ہو جاتے ہیں تو وہ جماعت کیا ہوتی ہے پھر <clears throat> تیار ہو جاتی ہے تو الحمد للہ کہ ہماری جماعت جو ہے نا ہم نے چالیس دن کی وہاں ڈالی چالیس دن ہم نے محنت کری کوشش کری تو اس علاقے کے تین سو نے ساٹھ دیہات نکلے کتنے مسلمانوں کے تین سو ساٹھ دیہات اور ایک عجیب کارگزاری لے کر آئے ہماری تشکیل تو یہاں کتنی ہوتی زیادہ سے زیادہ میکزیمم کتنی ہوتی ہیں بھائی کتنی تشکیل ہوتی چار مہینے وہ کیا کارگزار لے کر آئے اہل باطل دس سال کی نیت کر کے پڑے ہوئے اس علاقے میں اور ایک دو نہیں چالیس خاندان چالیس خاندان دس سال کی نیت کر میں اتنے سخت علاقے کے اندر پڑے ہوئے انہوں نے ستر فیصد آبادی کو کیا کر دیا ہے کنورٹ کر دیا یہ کارگزاری وہ چالیس دن کی جماعت پوری کرائی دیکھو اللہ ہے ہدایت کا دینے والا اللہ یہ محنت اللہ نے چلائی ہے اس امت کو سنبھالا دینے کے لیے اور اسی وقت میں ایک جماعت جو ہے نا ایک سال کی آ گئی وہاں پر ان کے سامنے سارے احوال رکھے کہ دیکھو اس وقت میں ہم نے چالیس دن لگا کر آئے ہیں اور اس بستی کا یہ حال ہے ستر فیصد آبادی جو ہے وہ ایمان چھوڑ چکی ہے وہ جماعت تیار ہوگی ہوتا ہے ہر جماعت کے اندر تھوڑے بہت یار کہاں ابھی شروع کا وقت بعد میں جائیں گے ابھی سال سال پورا نہیں ہوئے گا ایسے مجاہدے میں کیا وقت لگائیں گے لیکن اجیت دوست لوگوں کو دیکھو یہ کام کی جو ہے نگرانی اور اس کام کی مدد نصرت اللہ پاک کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر جمعرات کو اس کی خبر بھی دی جاتی ہے بلکہ ہر وقت احوال پہنچائے جاتے ہیں اس رات کو کیا ہوا معلوم ہے خوش نصیب ہو جماعت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر کے خواب میں آئے اور اپنا امامہ پہنائے جاؤ اس علاقے کے بولے کہ ایک سال اس جماعت نے وہاں پر لگائے اس مجاہدے کے اندر سال پورا ہونے کے بعد جب احوال کارگزاری ہوئی نا تو سات سو خاندان ان کے ہاتھ پہ واپس آ گئے بات یہ کہ حق پہنچے وہ سات سال کی محنت سات سال لگ چکے تھے ان کو اللہ نے ایک تھوڑی سی محنت ہو گئی وہ ساری محنت کیا ہو گئی ان کی ختم ہو گئی کہ حق پہنچے گا تو آٹومیٹک یعنی وہ اندھیرا جیسے ہوتا ہے روشنی کرو تو کیا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے روشنی کرو جتنی بھی جو چیزیں ہیں برائیاں ہیں یا جو جو کچھ بھی یعنی ایمان کے خلاف کی چیزیں تو ہم اس کو بس ایمان کو داخل کر لو ایمان کی محنت کو داخل کر لو تو خود بخود جو ہے وہ چیزیں کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں یہ بات ہے گی کہ محنت یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ شان ہوں یعنی مسجد کے اطراف کے علاقوں کے شہروں کے ملکوں کے اور دنیا کے احوال کو کیا کر رہا ہے اس کام کی برکت سے اللہ پاک کیا کر رہا ہے گا تبدیلی لا رہا ہے تو ہمیں ایک موقع ایک بہترین موقع دیا ہے زندگی کو جو ہے نا اپنے اصول کرنے کا زندگی تو کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب چاہو نہ چاہو اور ابھی تو ایک ایسا لگ رہا ہے اتنا وقت اتنا تیزی سے جا رہا ہے آپ سب محسوس کر رہے ہو سال ایسا مہینے جیسا لگ رہا ہے مہینہ ہفتے جیسا لگ رہا ہے اور ہفتہ دین جیسا اور دین تو ابھی صبح ہوئی شام کچھ معلوم نہیں ہو رہا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ جو ہے نا قیامت کے پہلے کے زمانے کے اندر سے وقت کے اندر سے برکت کو اٹھا لیں گے تو میرے عزیز و شبھی کو اللہ تعالیٰ شاہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے بلکہ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب تو ایک عجیب ایک مثال دے کے سمجھا ہیں کہ یہ کام یہ محنت جو ہے نا ایجنسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجنسی ایجنسی ہوتی ہے دنیا کے اندر چیزوں کی بڑی کمپنی ہے کوئی ایک آدمی ہر آدمی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اس کی ایجنسی مل جائے اس کی ایجنسی مل جائے کوئی جانتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کی جو ہے اس کی دنیا کے اندر چل رہی ہے میرے پاس آ جائے گی تو مجھے اس سے زیادہ نفع ہوگا اور مقابلے پہ چیزوں کی مقابلے میں تو مولانا یہ مثال دے کے یہ سمجھاتے ہیں گے کہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نسبت اس کام کے ساتھ میں دے دی جیسے انسان بنایا مسلمان بنایا امتی بنایا اور پھر اس کام کے ساتھ میں ہم کو کیا دے دی نسبت دے دی بہت سارے ہزاروں آدمی ہیں ہزاروں مسلمان ہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے نا اس محنت کے لیے اس کام کے اندر جوڑ دیا تو مولانا اس کی مثال دے کر بتاتے ایجنسی میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز جو ایجنسی ہوتی ہے کسی کے پاس میں پروڈکٹ سب مشہور چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بسکٹ کی ایجنسی کسی کو مل گئی یا کوئی کولا کی پینے کی چیزیں کی اس کی ایجنسی کسی کو مل گئی تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے پاس نہ جاوے وہ ایجنسی میرے پاس ہی رہے تو معلوم ہے جب اس کی دکان چلنے لگتی ہے اپنے شہر میں لگی چلو بھائی اس علاقے علی راجپور کے اندر مجھے پورے علی راجپور کی کیا مل گئی ایجنسی مل گئی اس کو اب جس کو بھی جانا ہوگا تو اس کے پاس کوئی لینی ہوگی وہ چیز تو اس کو کہاں آنا پڑے گا اس کی دکان پر آنا پڑے گا کہ اس کو ایسائن کیا ہے اس نے کمپنی نے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اس کے یہیں ملے گی اب یہ دیکھتا ہے کہ تو بہت اچھی چلی اب یہ کیا کرتا ہے کوشش کیا ہوتی کہ دوسرے شہر میں بھی چلی جائے میری وہاں مل جائے تو پھر ایک دوسری دکان وہاں کھولتا ہے ہاں، ایک شہر سے دوسرے شہر پھر کاروباری آدمی ہوتا ہے نا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھر دیکھتا ہے دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے بہت نفع ہو رہا ہے گا پھر اس کی کوشش ہوتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھائی ایم پی میں اب گجرات میں کھول دو گجرات میں تمل ناڈو میں کھولو کرناٹک میں کھولو کھولتے کھولتے پورے ملک کے اندر اپنی جال کو بچھا دیتا ہے اور پھر آگے کیا کرتا ہے وہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا کہ بھائی دنیا کے اندر تو اتنے سارے ملک ہے ان ملکوں کے اندر بھی یہ چیز جانی چاہیے تو بھی کیا کرتا ہے مٹیریل کو اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا بھائی بات سمجھ رہے ہیں ہماری مولانا یہ مثال دے کے یوں سمجھا رہے گے کم اس کو معمولی مت سمجھو ایک آدمی اپنی مسجد کے اندر تعلیم کے اندر آ کر بیٹھتا ہے ہماری وجہ سے ایک آدمی تعلیم کے اندر آ گیا اور اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے تو اس کو لا کے بٹھا دیا لیکن تعلیم کے اندر بیٹھا اللہ نے اس کے اس موقع ایسا تھا کہ وہ جو باتیں پڑھی جا رہی تھی اس بات کے اندر ایسا اثر ہوا اس کے اوپر دل کے اوپر ہاں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ابھی ایک جماعت گئی تھی اس نے وہاں کے علاقے کے ذمہ دار نے ایک کارگزاری سنایا کیا سنایا کہ ایک جماعت مسجد میں تعلیم کر رہی تھی اور اس سے لگو لگ ایک ہلوائی کی دکان تھی تو اس تعلیم کی آواز جو ہے نا اس حلوائی بنانے والے کو برابر آ رہی تھی تعلیم کہاں ہو رہی ہے مسجد میں ہو رہی ہے اور اس کی آواز کس کو وہ حلوائی کی دکان پہ جو حلوا بنا رہا نا اس کو جا رہے تو اس تعلیم کے اندر ایک فضیلت یہ آئی کہ جو بندہ جو مسلمان حفظ کرے اس کے والدین کو جو ہے انہیں دو تاج پہنائے جائیں گے قیامت کے میدان کے اندر اور اس کے ہر لفظ کے اوپر پڑھنے کے اوپر قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا ان کے والدین کے والدین کے درجات کو کیا کیا جائے گا بلند کیا جائے گا اب یہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اور وہ آواز سن رہا ہے وہاں ہلوائی کی دکان والا تو اس نے تو اسی وقت نیت کر لی کہ میرے بیٹے ہیں میں ان کو حافظ بنا دیا اب جماعت کو پتا ہے جماعت کو کچھ معلوم نہیں اب کیا ہو گیا اس کی ایک آخرت کی دکان اس نے تو نیت کر لی اس نے اپنے بچوں کو حافظ بنا دیے گویا کہ آخرت کی ایک دکان ان کی کچھ معلوم نہیں ہے اس جماعت کی آخرت کی دکان ایسے ہمارا جت مولانا یوں کہتے ہیں کہ آدمی تعلیم کے اندر بیٹھا تعلیم کے اندر اس کے جذبات بنے اس کے تیار ہو گیا اس عمل کرنے والا بن گیا تو اب اس کے بعد وہاں ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے آدمی تین دن جاتا ہے گا ہے نا میں سے اکثر ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں تین دن بھی لگائے ہوں گے چلہ بھی لگایا ہے چار مہینے بھی لگایا ہے تو مولانا اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ تین دن جس آدمی جو علاقے میں جاتا ہے نا وہاں اس علاقے اندر یعنی ایک عجیب بات ہے بزرگوں کی طرف سے کہ جب جماعت کسی علاقے میں پہنچتی ہے تو یوں کہتے کہ اس علاقے میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور جب تک کہ جماعت ٹھہرتی ہے نا اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور پھر جب جماعت جاتی نا تو اللہ کی رحمت کے انوار کو چھوڑ کر جاتی ہے وہاں سے تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں نے آپ کو دو تین ملکوں کی کارگزاری سنائی پہلے کیا حال تھے اور اب جو ہے نا کیا حال ہو گئے وہاں اللہ نے اللہ اپنے دین کو زندہ کر دیا تو کرنے والے تو چلے گئے لیکن اس جماعت نے محنت اور کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ شاہ نے جو ہے وہ راستے کھول دیے تو میں عرض کر رہا تھا مولانا یہ بات سمجھا رہے تھے کہ آدمی نے تین دن لگائے کسی علاقے میں اس تین دن کے اندر ہم کیا کرتے بستی کے اندر جا کے گھر گھر گھر جا کر ایک تو عمومی گز کرتے علاقے میں جا کے خصوصی گز کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے نقد جماعت وہاں سے بناتے ہیں امال زندہ ہوتے ہیں تین دن کے اندر آدمی جب جاتا ہے تو پانچ نمازیں ان میں سے کوئی قضا ہوتی ہے اس کی کسی کی نہیں ہوتی مسجد کے اندر وہ نماز کے لیے آیا ہے گا تو پانچوں نمازیں اس کی جو ہے نا بات جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کتنا ادر و ثواب ہوتا ہے یہ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ایک ایسا حکم ہے اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے یہ زندہ یعنی کفر اور ایمان کے اندر فرق کرنے والی چیز وہ کیا آئے گی وہ نماز ہے اور آدمی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو کہتے کہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد پر جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں اور ایک نیکی لکھتے ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے لیکن وہ گھر سے وضو کر کے مسجد آیا آئے گا اس نے جو ہے نا تو ہر قدم کے اوپر اس کے ایک گناہ معاف ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جیسے حج کے لیے آدمی احرام باندھ کر جاتا ہے نا وہ درجہ اس کو دیا جاتا ہے ابھی تو نماز شروع ہی مسجد پہنچا نہیں ہے جب مسجد پہنچتا ہے وہ اذان سے پہلے پہنچ گیا اللہ توفیق دے دی یا اذان کے وقت میں پہنچ گیا مسجد نماز کے انتظار میں ہے وہ کہ ابھی جماعت کھڑی ہوگی ابھی جماعت کھڑی ہوگی اب اس نے جماعت تو نماز کے انتظار میں بھی بیٹھنا اور نماز کا اندر ثواب ملتا ہے اس کو اور پھر معلوم ہے آپ کو ایک نماز علاحدہ آپ نے پڑھی اور ایک جماعت آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی مسجد کے اندر اس کا ثواب یوں کہتے ستائیس گنا فضائل ساتھ اعمال کے اندر ہے نا نماز کی فضیلتوں کے اندر یہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی الگ نماز پڑھے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا و سواب کتنا ہے ستائیس گن المضاف یعنی کیا ایک کے دو دو کے چار چار کے آٹھ سولہ یوں کرتے کرتے آخر میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے کتاب لکھی نا اس میں لکھا ہے گا کہ ایک نماز بغیر جماعت کے پڑی اور ایک جماعت کے ساتھ پڑی اس کا درجہ تین کروڑ پینتیس لاکھ چون ہزار چار سو بتیس لے کی ہو جاتی ہے اب بتاؤ جو جماعت میں نکلتا ہے تین دن تو بغیر نماز جماعت کے پڑھتا ہے ہر نماز کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا تو مولانا یہ سمجھا رہے تھے کہ جو آدمی تین دن نکلتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں کا اثر اب یہ ادر و ثواب کس کو مل رہا ہوگا جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے جس کو تین دن نکالا دس آدمی دس آدمیوں کی یہ نمازیں تو یہ گویا مولانا سمجھا رہے تھے کہ جیسے اس آدمی کو ساری جگہ پہ اس نے اپنی ایجنسیاں کھولی ہے اس کو روپے پیسے آتے رہتے ہیں تو یہ نفع جو ہے اس دس آدمی کو اس نے نکالا دس آدمی جتنے اعمال کریں گے تو جس نے نکالا اس کو و ثواب ملے گا اور عام طور پر ہماری جماعتیں کیا ہوتی جب بھی جہاں بھی جاتی ہے گی وہاں علاقے کے اندر سے لوگوں کو نکالتی ہے تین دن نکالتی ہے چالیس دن نکالتی ہے چار مہینے نکالتی ہے تو تین دن کے حساب سے گویا کہ آپ نے آخرت کا ایک دکان آپ نے کھول دی پھر اللہ توفیق دے آپ نے چلو کوئی چلا لگا دیا سلا لگا دیا کبھی فلاں جگہ کرناٹک کے فلاں علاقے میں لگا دیا ایم پی کے فلاں علاقے میں لگا دیا مہاراشٹر کے فلاں علاقے میں جہاں مشورے سے ہمارے بارے میں طے ہو گیا گویا وہاں محنت اور کوشش آپ نے کر دی ہاں، تو اللہ تعالیٰ شاہ اس علاقے اندر جو ہے نماز کو زندہ کرتے ہیں روزے کو زندہ کرتے ہیں حج کو زندہ کرتے ہیں زکوٰۃ کو زندہ کرتے ہیں گے تو یہ ساری گویا کی ایک آخرت کی کیا ہو جاتی ہے آدمی کی ایک دکان کھل جاتی ہے میرا دوستوں ایسا کام ہمیں جی۔ دیا اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو یہ کہا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو تم کو یہ اتنا انعام وہاں ملے گا تو آدمی کیا کوشش کیا ہوتی ہے اس کی وہ خود تو نکلے گا بھائی ابھی تھوڑا سا ہے کر لو اتنا روپیہ جمع ہو جائے گا ہمارے پاس میں تو یہ کام ایک محنت یہ ایسی ہے گی گویا کہ ہماری آخرت کے حساب سے ہماری ایجنسی کھل جاتی ہے گی عمال کی سے کھل جاتی مرنا تو ہے ہی اس کے بعد ہمارے دفتر کیا ہو جائیں گے جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا وہ پھر کچھ کام کر سکتا ہے نیکی کوئی کر سکتا ہے جو آدمی اس دنیا سے گیا اس کا اکاؤنٹ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے یہ کھلا رہتا ہے بند ہو جاتا ہے لیکن اس نے اگر اس اپنی رہتی زندگی کے اندر ایسے کام ایسی محنت ایسی کوششیں کر لی ہے تو اس کا دفتر نامہ کیا رہتا ہے گا شالو رہتا ہے گا اب جیسے کسی آدمی نے وقت لگا دیا اور اس علاقے کے اندر اللہ نے دین زندہ کر دیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کینیڈا کا قصہ سنایا ان لوگوں نے تھوڑی سی ایک ایڈورٹائز دی تھوڑا سا ایک کام کر لیا تو اتوار کی نماز کب ہو گئی جمعہ کو ہو گئی اب ان کی ان فکروں کے اوپر اللہ تعالیٰ شاہوں نے پورے ملک کو ایسا قبول کر لیا بڑے بڑے دارالعلوم بن گئے وہاں علماء اکرام باہر نکل رہے ہیں حفاظ اکرام نکل رہے ہیں مسجدیں بھر گئی ہے جی۔ دو دو صفحے جو حفاظ اکرام سے بھری ہوئی تھی اب یہ سارا ادر و ثواب کون لے گئے وہ جو جماعت وہ محنت کر کے کوشش کر کے جنہوں نے کی تھی اور وہ تو چلے گئے قبر میں ان کا اپنا کرنے کا نام اعمال تو کیا ہو گیا بند ہو گیا لیکن وہ اس دنیا کے اندر اس محنت کو اس کام کو چھوڑ کر گئے تھے تو اس محنت کو چھوڑ کر جانے کا اجرا صاحب کیا ہوگا قبر میں بھی جائیں گے تو کیا آئے گا آرام سے رہیں گے اور وہاں پر وہ سارے ہاں، کہیں کینیڈا سے آ رہا ہے امریکہ سے آ رہا ہے بھائی آپ نے کہاں جاپوا میں وقت لگایا تھا آپ نے کہاں لگایا تھا فلاں علاقے میں ہاں، ملک کے اس صوبے کے اندر کرناٹک میں وقت لگایا تھا وہاں جتنے عمل زندہ ہو رہے ہوں گے لوگ عمل کر رہے ہوں گے دیکھو پہلے کیا تھا حضرت مولانا ادیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت کو کام کو شروع کیا لوگ دلی سے نہیں آتے تھے دس کلو میٹر پندرہ کلو میٹر کے اوپر سے کوئی آتا نہیں تھا لیکن آج اللہ نے دو سو باسٹھ ملک ہے دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں ایک سو نبے ایک سو بیانوے ملک تو جو ہے نا یہ یونو کے ریکوگنائز ہے رجسٹرڈ ہے ہم نے پورا لسٹ بنایا لسٹ نکالا تو دو سو باسٹھ ملک ہو رہے جس میں ایمان والے بھی بس رہے سب بس رہے ہیں اور سب دو سو باسٹھ ملکوں میں اللہ نے اس محنت کو اس کام کو پہنچا دیا ہے اب یہ سب کس کو جا رہا ہے یہ جتنی بھی خیر بھلائی یہ پہنچ رہے کس کو جا رہا ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نہیں آ رہا تھا دلی سے نہیں آ رہا لیکن ان کا یہ تھا بنیاد جو تھی ان کی کہتے تھے اللہ سے اچھا گمان بندوں سے اچھا گمان بندوں سے اچھا یہ گمان کہ یہ میں محنت اور کوشش کروں گا یہ نکلیں گے جائیں گے کریں گے اللہ سے یہ کہ اللہ ان کو قبول کرے گا اس بنیاد کے اوپر اللہ نے اس کام کو محنت کو شاہ جاری اور ساری کیا آج پوری دنیا کے اندر کام پہنچ گیا ہے محنتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی کام بہت باقی ہے میں نے جیسا کیا جی، علاقے کے ذمہ دار آدمی ہیں اللہ نے کچھ حیثیت دے رکھی اگر وہ تھوڑا سا اس کے اندر چلا جاتا ہے یا کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ ہو فلاں حاجی صاحب جماعت میں گئے فلاں حاجی صاحب گش میں تھے فلاں وہ محلے کے ذمہ دار وہ گش کے اندر تھے وہ تعلیم میں بیٹھے تھے وہ تین دن چلے گئے وہ چالیس دن چلے گئے تو ان کا خالی اشارہ وہ کرنا وہ جانا لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے گا میرا جی دسور آپ حضرت صلی اللہ نے کیسی حیثیت ایسا ایسا مقام بنایا ہے آپ کو ذمہ دار بنائے گا کہ آپ کے تھوڑے سے ایک یعنی تعاون اور اشارے اور اس کے اوپر سے لوگوں کا اس محنت کی طرف رجحان ہو جائے آ جائے تو یہ ہماری اپنی آخرت کے بننے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا تو اس کے لیے سب تیار ہو اور ایجنسیاں کھول لی نا سب کو ایجنسی کھولنے کو آسان کام ہے کچھ نہیں کر رہے گا ایک ماشاء اللہ دیکھو اللہ نے ابھی قبول تو کر ہی لیا اس اجتماع کے اندر آ ہی گئے اب اس اجتماع سے جتنی جماعتیں جائے گی آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کی جماعت یہاں کی کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں معلوم ہے آپ کو کہاں جا رہی ہے مستورات کی جماعت آپ کی جا رہی ہے ملاوی ماشاء اللہ اب بتاؤ دیکھو اس علاقے کی جماعت <laughs> کہاں جا رہی ملاوی جا رہی ہے افریقہ کے اندر مستورات جا رہی ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہو گئی تو یہ ساری جتنی خیر پھیلے گی اس اجتماع سے جتنی بھی جائے گی اس سب میں ہم سب کیا ہو جائیں گے شریک ہو جائیں گے یعنی جو بھی چھوٹے سے لے کر بڑا کام جتنا ہوا ہے اجتماعی کام ہے گا ہمارا جس نے جو کام کے اندر جتنا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو اجتماعی طور پر پورا و آگہ گا اس کے لیے تیار ہو سب دیکھو چار چار مہینے کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں چلے کی جماعتیں بھی جا رہی